لا لا يزال يزال الخير حيا إن في في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام اچھا کہ زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت دینے والے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ زکوات کی رقم ہے یہ ضروری نہیں ہے بالکل ضروری نہیں ہے آپ زکوۃ تحفے کے نام پر بھی دے سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ضرور ہو بیوہ کو زکاة دی جا سکتی ہے یا نہیں بیوہ کو بیوہ ہونے کی بیوہ کو لیکن کوئی بیوہ ہونا تو کوئی زکاة کا استحقاق نہیں ہے زکاة کا استحقاق ہے غربت ایک خاص قسم کی وہ بیوہ ہو یا نہ ہو تو اگر بیوہ ہے اور مستحق ہے زکاة ہے تو اس کو زکاة ملے گی صرف اس وجہ سے نہیں ملے گی کہ وہ بیوہ ہے ہو سکتا ہے بیوہ ماندہ وہ صاحب نصاب ہو اس کے پاس کوئی زیور ہو اس کے پاس کوئی پیسے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے قرآن کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کے اندر فقیر اور مسکین دونوں کا ذکر ان میں دونوں کے درمیان فرق کیا ہے مطلب تو بظاہر ایک ہی ہے لیکن ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ فقیر ہے اور جس کے پاس نصاب سے کم ہو وہ مسکین دونوں نصاب اس پہ اتنے کے دیا جا سکتا ہے ذاتی مکان ہے جو قرض لے کر بنایا گیا ہے اور قرضہ بھی ادا نہیں ہوا اس کے ایک حصے میں رہائش ہے اور دوسرا حصہ کرائے پر اٹھایا ہوا ہے رہائش پر اس آدمی کو جہاں وہ ملازم ہے کرایہ ماہوار ادا کرتا ہے تو کیا اس مکان پر زکوٰۃ نکالی جائے گی اور اگر نکالی جائے گی طریقہ کار کیا ہوگا دیکھیں مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی مکان پر اس کے کرائے کے اوپر ہوگی اللہ ہے کہ کوئی مکان کسی نے انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا ہوا ہے تو اس پہ ہوگی لیکن رہائشی مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جس طرح ان کا یہ کیس ہے البتہ جو اسے کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ ان کے عام کیش کے اندر ایڈ ہو جائے گا تو اگر اس سے اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو بن جائے گی نہیں بنتی خرچ ہو گیا سارا کا سارا تو ظاہر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے اگر زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کر کے حکومت کو دے دی جائے تو اس کا استعمال کہاں کہاں جائز ہوگا مثلاً فوج تعمیرات مواصلات اور دیگر فلاحی کاموں کے اندر رقم خرچ ہو سکتی ہے نہیں زکوٰۃ کا مصرف غربا اور مساکین ہے اور زکوٰۃ کے اندر ایک لازمی شرط ہے جس کو عربی کے اندر تبلیغ کہتے ہیں اور آپ انگریزی کے اندر اس کو پرسنل اونرشپ کہہ سکتے ہیں یعنی جو بندہ زکوٰۃ دے گا زکات دینے والے کو اس کو پرسنلی اون کرنا ہو تب زکاط ادا ہوتی ہے تو جو رفاہی کام ہے پل ہے کیا کہتے ہیں اس کو اس طرح مختلف جو ہسپتال ہیں تو اس کو تو کوئی غریب آدمی اون نہیں کر رہا ہوتا اسٹیٹ اون کرتی ہے اس کو اس وجہ سے زکاط جو ہے وہ ان جگہوں کے اندر نہیں لگائی جا سکتی ایک شخص کی لڑکی ہے جو شادی شدہ ہے اس کے بچے بھی ہیں مگر غریب ہے اگر والدین اس کو زکوٰۃ دے دیں تو جائز ہے یا نہیں بھائی بات یہ ہے کہ والدین اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور اولاد والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی بندہ اپنے باپ ماں کو دادا دادی کو نانا نانی کو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اپنے بیٹے بیٹی کو پوتے نواسے کو نیچے چلتے جائے زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن چچا تھوپھی خالہ ماموں ان کو زکوٰۃ دے سکتا بہن بھائیوں کو بھی دے سکتا